سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں جب بھی نماز کے اول میں جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا تھا بس آپ نے نماز پڑھی اور پھر فرمایا کیا تیرے پیٹ میں درد ہے میں نے کہا جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کھڑا ہو جا اور نماز پڑھ کیونکہ نماز میں شفا ہے حدیث نمبر ایک ہزار تیئیس مسند احمد